www.attableek.com The Reviver of Iman اور جب یہ لوگ مریں گے تو ان کے ہاتھ میں تو اللہ اچھا کر دو بھائی یہ سفر کھولنے والوں کو ابھی باہر بھیج دو بھائی ابھی باہر چلے جاؤ ابھی اجتماع ختم نہیں ہوا تم نے کھولنا شروع کر دیا ہاں۔ یہ تم بیچ میں گھوڑی لے کر یہ گیا پھر رہا ہے گیا پھر رہا ہے کو پیچھے پھر رہا ہے بھائی آپ باہر چلے جاؤ سب کو پریشان نہ کرو ડાબોળ ડાબોળ નીકળ ना પછી આ બધું बाहर की जो बोलो पिंडल में सबको घोड़ी लेकर फिर रहे यहाँ से लाए वहाँ से लाए यहाँ से लाए घूमने के बाद इलेक्शन कमीशन જેટલી વાર જોવાય ઉલટું પણ એમ બોલે એમ ખબર یعنی اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے کہ جو بات کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے وعدے کیے ہیں کیا وعدے کیے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھا عمل کریں گے ان کے لیے اللہ پاک نے خوشگوار زندگی بنانے کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ اللہ کی زمین پر رہیں گے اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکتوں کو بھر دیں گے اور جب وہ مریں گے تو اللہ پاک ان کے مرنے میں خیر برکت ڈال دیں گے ان کے مرنے کا اللہ اچھا کر دیں گے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے بات ماننا نہیں آئی سمجھنا نہیں آئی سن کر انجام نہ اور اعراض کرتے ہوئے زندگیاں گزاری گئی تو پھر اللہ قرآن فرماتے ہیں میں ناراضان دکھ رہی لہو معیشت لہوں معیشت کا کہ جو بات نہیں سمجھے گا بات نہیں سنے گا اور غفلت کے ساتھ اعراض کر کے زندگی گزارے گا تو جب تک وہ اللہ کے سجن پر زندگی گزارے گا اللہ اس کی زندگیوں میں مسائل کو بھر دیں گے مسلو کو اللہ بھر دیں گے اور جب وہ مریں گے تو ان کے مرنے کو برا کر پورا ہم نکل جائے اور جب تک ہم دیے برداری اور اطاعت والے جینے والے بن جائیں اس کی ہمارے اندر فکر آ جائے ان چیزوں کا ہمارے اندر احساس آ جائے کہ اس کے لیے یہ کہنا سننا سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے اگلے زمانے میں یہ باتیں نہیں سمجھا دیتے علیہ السلام کی تسلیمات لوگوں کو یہ باتیں سمجھا کرتے ہیں انسانوں کے نفے کی بات امبیا سمجھا کرتے ہیں دوسروں کی باتیں سمجھا کرتے ہیں کن باتوں میں کن باتوں میں نقصان ہے ہمیں نہیں پتا کہ کن باتوں میں نفے ہیں کن باتوں میں نقصان ہے لیکن اللہ نے نبیوں کے راستے سے انسانوں کے نفے نقصان کو سمجھایا ہے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمارا وجود بخشا اسی اللہ نے ہمارے نفے نقصان کو سمجھایا اس پھر نقصان کو سمجھانے میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی کہ جو اللہ کے دھرتی پر اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی بات مانتے ہوئے زندگی گزارے گا وہ دنیا میں جس شعبے میں ہوگا جس کونے میں ہوگا اللہ کے رحم و کرم کا مستحق بنا رہے گا اور اگر کوئی آدمی اس بات کو نہیں سمجھے گا نہیں مانے گا تو اللہ کے کرم کا وہ دور ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کے جو حالات لائے اس کے اوپر جو حالات آئیں گے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم پر تم پر جو حالات آئے ہیں یہ تمہارے اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے مما رب کربی کہ تمہارے اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے جس میں جتنے کچھ حالات خراب ہوئے ہیں یہ ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہے کا سبق لوگوں تم نے جو کر رکھا ہے یہ تمہارے کیے ہوئے کا تمہیں بھگتنا ہے بندہ کا سب بتائیے کئی لوگوں تم نے جو اجتماعی طور پر انفرادی طور پر کچھ حرکتیں کر رکھی ہے جو تمہیں نہیں کرنی تھی اس کے پاداش میں تمہیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے علامہ زندگی میں مسائل لاتے ہیں مسائل مسائل کے راستے سے لاتے ہیں اس کے بہت لشکر ہے بہت لشکر اللہ فرماتے ہیں میرے بہت لشکر ہے بہت لشکر دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کہ ہمارے لشکر اتنے زیادہ ہے کہ ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہمارے لشکر کیسے کیسے لشکر ہے اللہ کا لشکر یہ زمین اللہ کی لشکر ہے ہم سب بیٹھے ہیں اگر زمین اللہ ہلا دے ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی زمین پر ہم کچھ نہیں کہا یہ آسمان اللہ کا لشکر ہے اگر اللہ آسمان سے کوئی چیز برسا دے ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اللہ کا لشکر ہے یہ ٹھنڈی اللہ کا لشکر ہے اگر اللہ تیز ٹھنڈی بھیج دے ہم کچھ نہیں کر سکتے پانی اللہ کا لشکر ہے ہاں، پانی جی۔ نہیں کر سکتے ہوا اللہ کا لشکر ہے ہوا ہوا اگر اللہ کا ہاں، ہاں، کر سکتے یہ ساری زمین اللہ کا لشکر آسمان اللہ کا لشکر زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے اللہ کا جی، جی۔ لشکر تو جیسے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا لشکر اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے لشکر اس میں ہمارے ہماری اپنی اولاد ہے ہماری اولاد بھی اللہ کا لشکر ہماری بیوی کا ہماری بیوی بھی اللہ کا لشکر ہے La hemos dado en el mundo? اگر ہمارے کو اللہ ہمارے خلاف کر دے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ہماری بیوی کو اللہ ہمارے خلاف کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری اولادوں کو ہمارے خلاف کرتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتے ہیں اولاد کے ہوئے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو جائیں گے بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیویوں کے ہو جائیں گے اس لیے جس کو جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں وہ کسی کو کسور نہ ٹھہرائے کہ اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا وہ ایسا کر رہا ہے تہے کو سکون لوگوں اپنے آپ کو مجرم قرار دو اپنے آپ کو کسور کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ماں ابو کا مسلم جتنا کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا جس کے ساتھ جس کے انفرادی حالات خراب ہوئے ہیں یا جس کے بھی اجتماعی حالات خراب ہوئے ہیں یہ یقین کرے کہ یہ میرے میرے کرتوت کے پاداش میں ہے میرے اللہ نے مجھے وجود بخشا میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا حق یہ تھا کہ میں اس کا غلام بن کر زندگی گزارتا میں تو اس کا باغی بنا ہوا ہوں میں اس کی بات نہیں مان رہا ہوں میرے گھر میں میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا میرے فیور بدل جاتے ہیں حالانکہ میرے بیٹے کو میں نے نہیں بنایا ہے اس کی ہڈی پسلی میں نے نہیں بنائی ہے اس کے اندر جیو میں نے نہیں ڈالا ہے اس کو بنایا بھی ہمارے اللہ نے ہے اس کے اندر جان بھی ہمارے اللہ نے ڈالی ہے اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہم بنے ہیں باقی ہم نے کوئی چیز نہیں بنائی تو بھی ہماری منشا یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا نافرمان نہ بنے ہماری بیوی اس کو اور کسی نے جنم دیا اور کسی نے اس کو پالا پوسا پروان چڑھایا بڑا کیا اور بڑے ہو کر ہمارے گھر میں ایک ایک بول میں ہمارے گھر میں آ گئے ایک بول میں اپنی زندگی کے سارے عائش اپنے گھر پہ چھوڑ کر ہمارے گھر میں آ گئے اب ہم نے ایک قبول کی کے جملے میں اپنے سازش کر لیا ہماری چاہت اور ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری گھر والی ذرا برابر ہماری نافرمانی نہ کرے اور ذرا برابر ہماری نافرمانی کرتی ہے ہمارے تیور بدل جاتے ہیں ہمارا مزاج بدل جاتا ہے ہماری بول بدل جاتے ہیں ہماری وانی بدل جاتی ہے تو بھائی کیا بات ہو گئی یہ میری بات نہیں مانتی ہے تو بھائی اس کی مرضی ہے بات مانی نہیں مانی تو اس کو تو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے تیور کیوں خراب کر رہا ہے تو اس کے بعد سمجھانے کے طریقے ہیں لیکن ہم ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ ہم نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا ہمارا چھوٹا بھائی اگر انیس ویس کرے ہمارے سیوا خراب ہو جاتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہم نے نہیں بنایا ہے ہمارا نوکر ہم صبح سے شام تک مزدوری کے لاتے ہیں دو سو چار سو روپئے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا غلام ہو گیا غلام صبح نو بجے سے لے کر شام کے پانچ بجے تک میں کہوں اٹھ تو وہ اٹھے اور میں کہوں بیٹھ تو وہ بیٹھے اگر وہ آگے پیچھے کرے ہم برداشت نہیں کرتے ارے کیا بات ہو گئی اس کے ڈھائی من کے جسم میں کیا تم نے تین سو روپئے میں خرید لیا ہے لیکن ہماری منشا یہ ہوتی ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے تو جس اللہ نے ہمیں اپنے قدرت سے بنایا ہے اپنی قدرت سے بنا کر اتنا خوبصورت ہم کو جسم لیا اگر وہ اللہ چاہتا تو ہمارے جسم میں ہزار ایپ پیدا کر سکتا تھا دنیا میں ہم دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنایا ہے کہ کسی کی آنکھوں آنکھیں نہیں ہیں کیا ان آنکھوں بغیر آنکھوں والوں کو دیکھ کر میں نے عبرت نہیں کہ اگر اللہ میری آنکھیں لے لیتا میں کیا کر سکتا کہ جی، کوئی دماغ سے معذور ہے تو کیا ہم نے اس کو دیکھ کر عبرت لی کہ اگر میرا اللہ مجھے دماغ کا معذور بنا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا کوئی آنکھوں پاؤں سے لگ رہے ہیں کہ کیا میں نے عبرت لی کہ اگر میرا اللہ میرے پاؤں لے لیتا میں کیا کر سکتا تھا کوئی زبان سے گونگا ہے تو کیا میں نے عبرت لی اگر میرے زبان میرا اللہ لے لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا کوئی کام سے بہرا رہا ہے کوئی کمر کا مریض ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا چار بھائی پر سال ہر سال سے پڑا ہوا ہے کسی کی کوئی بیماری کسی کی کوئی بیماری اللہ نے ہزار ہم عبرت تو نہیں کرنے کیا ہمیں بنا دیتا میں کیا کر سکتا تھا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کی بات نہیں مانتا مجھے کیا ہو گیا میرے میں میرے اللہ نے ساری دنیا بھری ہے میرے اندر ساری چیزیں اللہ نے رکھی میرے مجھے اللہ نے اچھے ڈھانچے نہیں بنایا اللہ پڑھنے کرتے ہیں کہ تو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ دیکھیے اللہ پاک نے تجھے اتنے خوبصورت جسم دیا کہ تو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا یو اس اللہ کی بات ہم نہیں مانتے اس اللہ کی بات نہیں مانی جاتی اللہ پاک اللہ پاک ان حالات میں مبتلا کرتے ہیں اچھا ہماری بات نہیں مانتے اللہ پاک یہ حالات میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہ نافرمانوں کے لیے اور آواز کرنے والوں کے لیے حالات یہ دین کی محنت کے راستے سے جو بات سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہے ہر ایک یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو شعبوں میں زندگی گزارے تاجر اپنی تجارت میں ملازم اپنی ملازمت میں کاشتکار اپنی کاشتکاری میں اور حکومت والے اپنے حکومت کے شعبوں میں لیکن اللہ کے فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے ہمارے دین میں تجارت کرنا منع نہیں ہمارے دین میں کاشتکاری کرنا منع نہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں تاجر بننا برا نہیں حاکم بننا برا نہیں وزیر اعظم بننا برا نہیں کسی شعبے میں جانا برا نہیں اللہ پاک جس کو جو شعبہ دے اس میں خوب مشہور ہو خوب تک ترقی کریں خوب پروان چڑھیں لیکن بس اتنی بات ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کریں اگر یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا تو اس امت کا تاجر تو اس کے لیے بشارت ہے اس امت کا حاکم تو اس کے لیے بشارت ہے اس امت کا مزدور تو اس کے لیے بشارت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مزدور آیا اس کے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ میں گڈھے بڑے ہوئے ہیں پوچھا یہ کیا بات ہے تو حضور میں مزدوری کرنے جاتا ہوں علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ جو مزدور حلال کمائی کے لیے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے شام کو لوٹتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کی معافی کا فیصلہ کر کرتے ہیں تاجر ہے اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے ہے میں کیا بشارت ہے کہ تاجر کو لگے یہ سچا اور امانت دار تاجر کا باس تجارت میں جس تاجر میں سچائی آ گئی اور امانت داری آ گئی بس وہ مرے اتنی دیر ہے کہ اللہ نے اس کا بڑا درجہ طے کر دیا اللہ بات اس کا اشر نبیوں کے ساتھ شہدا کے ساتھ فرمائی ہے یہ تاجر ہے کہ تجارت میں امانت داری ہے سچائیاں ہیں اس امت حق حافی میں حکومت کر رہا ہے لیکن امانت داری کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکیموں سے انصاف کا مطالبہ ہے کہ آگ لگے اگر وہ اللہ کے ساتھ ہے تو بس وہ مرے اتنی دیر ہے اللہ نے اس کا ٹھکانا اپنے عرش کے نیچے بنایا ہے عرش کے نیچے ان کا ٹھکانا رہے اللہ پاک نے بڑے درجے رکھے ہیں ہمارے دین میں کوئی چیز بننا بڑا نہیں صحابہ میں لوگ تھے صحابہ میں لوگ مزدور تھے ہیلو آپ لوگ وزیر اعظم اگر پتہ کرتے وزیر اعظم اور حضرات لیکن ایسے وزرا تھے رہا کہ اللہ کا گھیرا داری بہت بڑا کہ اپنے اپنے مشوروں میں اپنے اپنے شہروں میں اللہ کے احکامات کو انہوں نے داخل کیا تھا تو پھر ان کے دعاؤں پر اور ان کی باتوں پر اللہ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے اللہ کی مددوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل حال کیا تھا اللہ اللہ کی مدد اور وہ لوگ بھی تھی تو اللہ میں کا تجارت والوں کے اللہ نے تجارتیں لے لی اور حکومت والوں کے اللہ نے حکومتیں لے لی اور اس کے بغیر اس کے بغیر ہمارا چارے کام نہیں ہے اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا اس کے لیے آدمی کیا کرے اس کے لیے آدمی اپنے جی- اب اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائے اپنی فکر کو دینی فکر بنائے اپنی طبیعت کو دینی طبیعت بنائے جب آدمی کی فکر بنتی ہے سوچ بنتی ہے جذبہ بنتا ہے تو آدمی اپنی فکر کے تابع ہوتا ہے پھر اس کی زندگی دیندار بن جاتی ہے خالی آدمی کے بیان سننے سے دیندار نہیں مل جاتا دینداری خالی سننے سے نہیں آتی سننے سے تو فکر بنتی ہے فکر جب فکر بن گئی تو پھر اس فکر کتابیں آدمی جیتا ہے آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے ایک آدمی کو گھر بنانے کی فکر آ گئی اب گھر بنانے کا عمل وجود میں آئے گا ایک آدمی کو نکاح کرنے کی فکر وجود میں آ گئی اب نکاح کی نکاح کی تبدیلیں میں آئے گی نکاح کیسے کیا جائے ایک آدمی کو تجارت کی دھن سوار ہو گئی اب تجارت کیسے کرو اس کی تبدیلیں میں آئے گی آدمی ہے آدمی ایسے امال بات سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہے ہماری سوچ دینی سوچ بنے پھر ہم اپنے گھر میں بچوں کی ولادت سے لے کر موت تک کے سارے میں اس کے رعایت کریں گے اس عمل میں ہمارا اللہ راضی ہے ذرا اللہ ناراض ہوگا اللہ اللہ یہ میرا قدم اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا یہ ہم سوچیں گے ایسے لیے آدمی کو اللہ کی بات سنی اور سنائی جاتی ہے اللہ کا احسان ہے کہ جب اس کو سنایا جاتا ہے اور اس کی محنت پر بچنے کو ڈالا جاتا ہے تو ہمارا نوجوان جو محلے میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا لیکن اسے کو یہ فکر اور سوچ بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں جب نکالا جاتا ہے اور چار چار مہینوں میں ان باتوں کو کے ساتھ جب سنتا ہے جس کے عظمت کو سنتا ہے اور اس چار دیواری میں رہ کر اس کی آماری مشق کرتا ہے تو وہ بچہ جو گھر میں ایک فرد نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اللہ کے راستے میں تحجد گزار بن کر آتا ہے کیا بات ہو گئی کہ اسے دو باتیں ملی ایک تو اللہ کے راستے میں نکل کر ان باتوں کو سننے کا اس کو موقع ملا کہ سننے سے آدمی کی سوچ بنتی ہے جذبہ بنتا ہے فکر بنتی ہے سوچ بدلتی ہے اور دوسرا اس کو اس کا ماحول ملا اس کا ماحول دیکھو یہ ماحول ہے تو ماحول میں آنے کی وجہ سے جو آدمی سر پر ٹوپی نہیں تھا انہوں نے سر پر ٹوپیاں رکھ لی ارے بھی کیا بات ہو گئی کہ اجتماع کا ماحول ہے اجتماع کے ماحول ان کو اثر ڈالا کہ سب نے سر پر ٹوپیاں رکھ رمضان کا ماحول آتا ہے سارے پران پر میں بیٹھتے ہیں سارے سروں پر ٹوپیاں رکھتے ہیں ڈبے آ جاتے ہیں ارے بھی کیا بات ہو گئی کہ رمضان کا ماحول آ گیا بیت اللہ میں جاتے ہیں بیت اللہ کا ایک ماحول ہوتا ہے جب آدمی آدمی کو ماحول اثر کرتا ہے ابھی ٹھنڈی ہے سب کو ٹھنڈی کا ماحول اثر کرتا ہے گرمی آتی ہے سب کو گرمی اثر کرتی ہے ایسے حضور علیہ السلام ہر آدمی کو ایمان کی باتیں سناتے تھے اور اللہ کی بات میں کتنی کامیابیاں ہیں اس کو سنائی جاتی تھی اور اللہ کی نافرمانیوں میں کتنا بڑا نقصان ہے اس کو سنایا جاتا تھا اور اس کی وہ فکر کی تعمیر کے لیے مدینہ منورہ کا وہ ماحول اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا تھا کہ مدینہ منورہ میں منافق بھی اس ماحول کی وجہ سے نماز پڑھا ہو جب جماعتیں علاقوں میں جاتی تھی تو ان جماعتوں کو یہ ارشاد ہوتا تھا کہ وہاں سے تشکیل کر کے لوگوں کو مدینہ بھیجنا مدینہ کہ مدینے میں ان کو ماحول ملے گا کہ اس ماحول میں انہیں دین سمجھ میں آئے گا اسلام سمجھ میں آئے گا سنم کے جب لوگ آتے تھے قیدی آتے تھے قیدی مسجد کے کھلنے سے دو دن باندھ لیتے تھے تیسرے دن وہ قیدی یہ کہتا تھا مجھے مسلمان کر دو ارے بھائی کیا بات ہو گئی سب میں نے یہاں کا ماحول دیکھا وہ ماحول ایسا اچھا ہے کہ یہ تو اختیار کرنا چاہیے اور تیسرے دن میں وہ مسلمان ہو جاتا تھا مسلمانوں کے گھروں میں وہ ماحول بنانے کی محنت ہوئی تھی کہ مسلمان کے گھر میں آنے والے مہمان دو دن نہیں تیسرے دن میں اس کا اثر لے کر حضور کے مسجد میں پتلا آیا مردہ عورتوں کا حضور نے مردوں کو مردوں میں بھیج دیا اور عورتوں عورتوں عورتوں کے ساتھ بھیج دی نے ایک ہفتہ عورتوں کے ساتھ گزارا حضور علیہ السلام نے اس عورتوں کے مسجد کو مسجد میں بلایا اور ان کو پوچھا ایک ہفتے میں انہوں نے کتنا دن سیکھا علیہ السلام کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ ایک ہفتے میں اتنا ان کو ماحول ملا کہ ایک ہفتے میں یہ اپنا دین سیکھنے کے قریب ہو چکے ان کی دوسری تشکیل کی کہ بھائی دوسرے ہفتے ان کو کون لے جائیں گے کیا دوسرے دوسرے خاندان والے لے گئے دوسرے خاندان والوں نے ایک ہفتے کے بعد ان کو جب بھیجا تو حضور السلام نے ان کی بات پوچھی کہ بھائی بتاؤ انہوں نے کتنا سیکھا تو حضور السلام کی بات کا مفہوم یہ تھا قد فقے ہو انہوں نے بات سیکھ لی سمجھ لی کے زمانے میں جو جو چیز چیز وہی کے گھروں میں ہوتی تھی وہی چیز ان کے محلوں میں ہوتی تھی وہی چیز ان کے بازاروں میں ہوتی تھی تو ایک مسلمان جو اس کو فکر مسجد میں ملتی تھی وہی فکر اس کو محلے میں ملتی تھی وہی فکر اس کو گھر میں ملتی تھی وہی فکر اس کو بازار میں ملتی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بازار ان کی مسجدوں کی طرف ہے یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے اور مسلمانوں کے بازار ان کی مسجدوں کی طرف ہے کہ جیسے بازار میں کوئی بے ایمانی نہیں ایسے مسجد کے ماحول میں کوئی بازار کے ماحول میں کوئی بےانی اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان اس زندگی کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ماحول میں لائے ماحول میں ہمیں تو گھر بنانے کا ہوگا میں کہ گھر کہاں بنا ہوگے گھر کون سے کونا میں بنا گے تو حکم یہ ہے کہ گھر کالونی والونی کی بات نہیں ہے اچھے پڑوسیوں کے پاس گھر بناؤ اس کو مطلب جار کہ اپنے گھروں کو اچھے پڑوسیوں کے پاس بناؤ تاکہ اچھے پڑوسیوں کا اثر تمہاری والا کام میں آئے اگر برے برے پڑوسیوں کے پاس یا برے لوگوں کے پاس گھر بنایا غیر محسوس طریقے سے ان محلوں کا اثر جائیں گے کیا ماحول اثر کرتا ہے اس کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہر آدمی اس مبارک اپنی خیر بنانے کے لیے کہ اللہ کے رہنے کا جینے والا بنے اس کے لیے جی۔ اپنی اپنی لائنوں میں اپنے اپنے شعبوں میں اپنی دینداری کے ساتھ جینے والا بنے اور جی۔ اپنے شعبوں میں اپنے شعبوں کو دین کے ماحول میں لے آئے تاکہ ان شعبوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اگر ایسا ہوا تو جب تک جیے گا تو اللہ کے کرم میں رہے گا اور مرے گا تو اس کا مرنا اچھا ہوگا اور خدا نے کرے بات نہیں سنی گئی تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے ہم ان کے مسائل گئی یہ جتنے مسائل جس بھی ہیں یہ کسی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے ہمارے ہاتھوں کی ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے لوگوں سے کہو ہم تم پر ظلم نہیں کرتے اس لیے یہ دین کو سیکھنا ہے خوش قسمت ہے ہمارے وہ ساتھی یہ اجتماع سے ماشاء اللہ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی قابل مبارکباد لوگ ہیں اللہ ان حضرات کی نیتوں کو قبول کرنا ہے ماشاء اللہ حضرات کے جو حضرات جا رہے ہیں یہاں سے انہیں یہ قابل مبارکباد لوگ ہیں اللہ انہیں دین بھی نصیب فرماوے اور دین کی محنت بھی نصیب فرماوے اب ماشاء اللہ نے جب آپ حضرات کو توفیق دی اب اس نکلنے کی قدر کرنی ہے کہ یہ نکلنا ہمارا دین سیکھنے والا بنے اور دین کی محنت کو سیکھنے والا بنے اس کے لیے ماشاء اللہ حضرات نے نیت کی دیکھو شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ تو آدمی یہ نیت ہی نہ کرے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے جائے یا دین کی محنت کو سیکھے کیوں کہ جب یہ نہیں سیکھے گا تو وہی غفلت کے ساتھ زندگی سیکھ اور حالات ہاں۔ رہے گا لیکن جی، جی۔ کسی بندے نے اگر کر لی تب شیطان اس پر یہ کوشش کرے گا کہ وہ اس سے نکالنے کے جی، نشانہ اٹھائے تو کوشش دیکھو ابھی اجتماع میں بہت ساروں کو آنے نہیں دیتا لیکن جو آ گئے ان پر محنت یہ کرے گا کہ وہ اجتماع میں آنے سے دفعہ نہ اٹھائیں چنانچہ وہ مجبور کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بازار میں کوئی باہر لگا کر بیٹھے ہیں کہ شیتن کی کوشش یہ ہے کہ پہلے تو لوگ اجتماع میں نہ جائیں اور پہنچ گئے تو کوشش یہ کرو کہ وہ اجتماع سے نفا نہ اٹھائے ایسے شیتن یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ پہلے تو اللہ کے راستے میں نہ جائیں اور جو چلے گئے وہ اللہ کے راستے سے نفے نہ اٹھائیں تو آپ مبارکباد ہو مبارک قابل مبارکباد لوگ ہیں آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی حضرات اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے نیت کی اللہ کے راستے میں جانے کی اسی طرح اس سے انشاءاللہ نفع بھی اٹھائیں گے اچھا بھی نفع کیسے اٹھاؤ گے کیا دفعہ دو طریقوں سے اٹھانا ہے ایک اچھی نیت بنا کر نفع اٹھانا ہے کتابوں میں آتا ہے کہ کو والا جو کچھ دیتے ہیں وہ اس کی نیت پر دیتے ہیں تو آپ نیت بناؤ کہ ہمیں دین بھی سیکھنا ہے اور دین والی زندگی سیکھنی ہے دین کی محنت کو سیکھنا ہے ایک تو ہماری نیت اچھی بنا ہے اور دوسرا پابند بننے سے چیز سیکھنے کو ملتی ہے پابند بننے سے تو اس چار مہینوں کو پابند بن کر وقت گزارنے کو طے کرو گے اللہ پاک دین بھی سکھا دے گا اور دین کی محنت بھی سکھا دے گا یہ دونوں چیزیں ہمارے ذمے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی والی زندگی سیکھنا ہمارے ذمے ہے ہم حضور اسلام کی ہی ہے تو حضور کی امت پر محنت کرنے کی محنت سیکھنا بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے جب ہم پابند بنیں گے بات کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک یہ دونوں باتیں سکھائے گا اس لیے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ اپنی نیت بنائے ان ایک تو دین سے سیکھنے کی اور دین کی محنت سیکھنے کی نیت سے سفر کرنا ہے تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور دوسرا پابند بن کر وقت گزارنا ہے کہ پابندی سے کام آسان ہو جاتا ہے کس اس پابند بنو گے کہ آپ کی جب جماعت بنے گی نا جماعت تو آپ کی جماعت کا مشورے سے امیر ہو جائے گا اس امیر کی بات سے پابند بن کر وقت گزارنا ہے کتابوں میں آتا ہے ہمارے نبی اسلام کی بات کا ہے کہ جو جس کا کوئی امیر نہیں اس کا امیر شیطان ہو جاتا ہے اور کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا دو آدمی بھی ساتھ میں سفر کرے تو ایک کو امیر بنا دیں تین آدمی سفر کرے تو تین آدمی آپس کے مشورے سے ایک کو امیر بنا دیں کہ جس کا آپس میں کوئی امیر ذمہ دار نہیں ہوگا اس کا ذمہ دار شیطان ہو جاتا ہے اور جب امیر طے ہو گیا تو اس کے پاس بات کا مان کر پابند بن جانا ہاں ہمارے نبی اسلام کی بات کرنے سنیں جس نے امیر کی بات مانی اس نے اللہ کے نبی اسلام کی بات مانی اور جس نے نبی کی بات مانی اس نے اس نے اللہ کی بات مانی اس لیے پابند بن کر جانا ہے اور ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنے و مال سے سفر کریں گے کسی سے ہم سوال نہیں کریں گے میں اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہوں اپنا دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو ہم اپنے و مال سے سفر کریں گے ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں ہم کرائے کے کوئی ویبرکر نہیں ہیں ہم اپنی جان لگائیں گے ہم اپنا مال لگائیں گے جب تک جان ساتھ دے بھی چلیں گے اور جب تک مال ہے تو سواری استعمال کرنے سے میری کوئی سواری کریں گے جب نہیں ہوگا پیدل بھی چلیں گے اور کھانے کی چیز بھی کھانا کھائیں گے نہیں ہوگا تو جو مل جائے گا وہ کھائیں گے اللہ کے نام سے سوال نہیں کریں گے ہمارا پورا سفر اپنی سے ہوگا اس لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے انفرادی اور اجتماعی تمام ضرورت کی ہم اس کی چیزیں ہم یہیں سے اپنے ساتھ لے لیں گے یہیں سے اپنے انفرادی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے لیں گے اپنے اجتماعی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے لیں گے اپنا سانس یہیں سے لے لیں گے پڑھنے کی کتابیں ہم یہیں سے لے لیں گے اور جو اجتماعی ضرورت کی چیزیں جب ہماری جمع کرنی ہو گئی اب ہم آپس میں آپس کے رائے مشورے سے جو آپ کا نقصان ہوگا اس وقت کا سفر کریں گے لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ہمارا مشورہ ہو جائے تو ہم پورے سفر میں کسی کو دھوکہ دیں گے نہیں اور کسی سے دھوکہ کھائیں گے نہیں جو مشورے سے آپ کی جماعت بن گئی بغیر مشورے کے آپ کے گاؤں کا آدمی آپ سے جڑنے کے لیے آئے یا جس علاقے میں تم گئے ہو اس علاقے کے آدمی کو بغیر مشورے کے آپ سے جڑنے آئے تو نہ علاقے کے آدمی کو بغیر مشورے کے جوڑنا ہے نہ جس علاقے میں تم گئے ہو وہاں کے علاقے والے کو بغیر مشورے کے آپ کی جگہ سے جوڑنا ہے کہ ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے ہم لوگ ایک جماعت کی تسلیم دے رہے تھے اس میں ذمہ دار نہیں تھا اللہ کے شب ایک آدمی آ گیا اس نے کہا کہ اس جماعت میں ذمہ دار نہیں اس میں چلا جاؤں گا اب جماعت کے ساتھی بولے تھے بھی کرے وہ اپنے صابن کو لگا لیا جب جماعت بندی ہو گئی وہ ساتھی کہنے لگا کہ اب تو ہمیں بہت دور جانا ہے لاؤ میں ٹکٹ بنا کر آتا ہوں پیسے جمع کر لو تو جمع اربوں کی جمع تھی تو سب نے پیسے جمع کیے ہزار روپے جمع ماشاء اللہ وہ آدمی کو جوڑا تھا وہ سے گیا ہے ابھی تک وہ ریزرویشن بنا کر واپس نہیں آیا ہم دھوکا کھائیں گے نہیں ہم نہیں جانتے وہ آدمی کون ہے ہم دھوکہ گے بھی نہیں اور دھوکہ کھینچے بھی نہیں کتنا بھی اچھا اچھی نظر آئے ہاں علاقے والے مشورہ کریں تو الگ چیز ہے اللہ ہماری جو جماعت بن گئی وہ جماعت کے سامنے سر کریں اور ہم دین سیکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں اب آپس میں آپس میں امیر بھی ان کی رعایت کریں اللہ پاک نے امیر کو بڑا مقام دیا ہے کہ امیر کے بات کو ماننا اور نبی کی بات کو ماننا ہے تو ساتھی اپنے امیر کے ساتھ جڑ جائیں اور امیر اپنے ساتھیوں کی رعایت کریں کہ اتنی بڑی جماعت نے اپنی جامع مال ایک آدمی کے حوالے کر دیا وہ دین کا نفا کر ان ساتھیوں کے جامع مال کو استعمال کرے اپنے جی کے چہر پر استعمال نہ کرے دعوا میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی امیر بنا دیا گیا آٹھ آدمیوں کا دس آدمیوں کا اتنے بڑے مجمے میں ان کو اپنی جان مال حوالے کر دی اب یہ آدمی جو امیر بنایا گیا ہے اگر اس کو اللہ کی مرضی پر استعمال کرے گا تو یہ آٹھ آدمی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے یہ دس آدمی اس کو جنت میں لے جائیں گے اور خدا کرے اگر اس نے اس نے خیالت کی تو یہ آٹھ اور دس آدمی اس کو جنت میں لے جائیں گے کہ اس کے مال کے ساتھ اس نے خیالت کی اور اس اس اس کے پیسوں کے ساتھ اس نے کی اسی لیے صاحب خمیر بننے سے ڈرتے تھے کہ ہمیں کسی چیز کا ذمہ دار نہ بناؤ اگر ہم ذمہ دار بن گئے میں اسکول کا ٹرسٹی بن گیا پانچ سو چھوکروں کی جانکاری میرے حوالے ہو گئی پانچ سو چھوکروں کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا میں جس چیزوں کا ذمہ دار بن گیا اس کا قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا صحابہ جو آدمیوں کا بھی ذمہ دار بننے سے ڈرتے تھے کہ مجھے ذمہ دار نہ بناؤ لیکن اگر کوئی آدمی مشورے سے بنا دیا جائے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی جائے اس لیے جو ذمہ دار بنائے جائیں وہ بھی اللہ سے ڈرے اب آپ کی جماعت مرتب ہو گئی آپس میں سفر کا جو سفر کا نظام کیا ہوا ہے آپ اس سفر کے حساب سے اپنا سفر شروع کرنا ہے سفر لمبا کرو اپنا پوشاک لے لو ہم کسی سے سفر کا سوال نہیں سفر میں کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے ہم کسی اسٹیشن پر فون نہیں کریں گے کہ ہماری جماعت یہاں سے گزر رہی ہے اب ہمیں ناشتہ دے جاؤ یا کھانا دے جاؤ ہم بھکاری لوگ نہیں ہیں ہم ایک اللہ سے مانگیں گے اللہ کے غیر سے دل کا بھی اللہ کے غیر سے ہم دل کی نگاہ سے بھی نہیں جاگیں گے زبان کا سوال تو دور کی بات ہے ہم دل کو لچائی ہوئی نگاہ سے بھی ان کی طرف نہیں لے جائیں گے وہ مخلوق ہے اور مخلوق ساری کے ساری نوکری اور اللہ سے وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتی ہمیں اللہ سے کہیں گے اس لیے ہم نہ زبان کا سوال کریں گے نہ ہم دل کا سوال کریں گے اپنے سفر کے دوشے ہم خود ساتھ میں لے کر جائیں گے اور اپنے اپنے سفر کو سنت کے بتا اپنے مذاکرہ کر دو اور مذاکرہ کر کے جب ہمارا سفر شروع ہو اسٹیشن جائیں تو سنت طریقے پر جائیں سے دین کے مشق کرتے ہوئے اسٹیشن اسٹیشن پہنچنے کے بعد اپنے اب خود اٹھائے کسی کے بھروسے پر نہ چھوڑے دوسرے کے بھروسے پر سامان ضائع ہو جاتا ہے اور تو اپنے اپنے کے اپنے سامان لے کر اسٹیشن پہنچ گئے اگر ٹرین آ گئی ان کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ ٹرین نہیں آئی ہے وہ دنیا بھر کے پیسنجر ہوں گے ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں ہم اللہ کے دین کے ہیں ہم کود اسٹیشن پر نہیں کریں گے ہم سکون رفار کے ساتھ پر بیٹھ کر اپنے امان میں مشغول ہو جائیں گے کیا ہمارا چلنا ہمارا پھرنا اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا ذریعہ بنے ہم اللہ کے دین کا بدنامی کا ذریعہ نہیں بنے اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ جب ٹرین آئے ہر ساتھی اپنی جگہ پھیلا جب سفر شروع ہو تو سفر شروع ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کرو یہ ہماری ہوگی ہمارے کھانے کا عمل کے میں ہوگا ہمارے خالی بچوں کو ہم میں مشغول کریں گے پھر کی پابندی کے ساتھ پورا سفر ہمیں کرنا ہے تاکہ ساتھیوں کو پتہ چل جائے یہ وقت آرام کا ہے یہ وقت نمازوں کا ہے کوشش کرو نمازیں ہماری ہر ایک کی آپ پاپ نمازیں کسی کی پتا نہ ہو نماز نماز ہو جائے کسی کے سفر میں نماز پتہ نہ ہو کھانا کھانا کھانے میں ہم ایسا انتشار نہ کریں کہ ہمارے برادران وطن ہماری گاڑی میں سوار ہوں ان کو ہماری وجہ سے پریشانی ہو برتن دھونے پڑے تو باہر کے باہر کے بالکل کپڑے دھوئے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں برتن دھونے کی جگہ ہوتی ہے اندر کریں اندر برتن دھوئیں تاکہ لوگوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو خدمت کے ساتھ ہی کیا کرتے دو ساتھی دو کا وہاں ہے دو کا وہاں ہے وہ دو ساتھی خدمت کے کھانا لینے جائیں گے کھانا لے کر آئیں گے وہ سارا خدمت والے کریں اگر ہاں، والے ہم نے کہنے کی پندرہ آدمی ہے پندرہ کے پندرہ دور رات کرتے ہیں جتنے کے لوگ سب پکڑ لیں گے یہ کون سا آزاد ہمارے ڈبے میں آ گیا ہم لوگوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے مصیبت کا بنے ہم نظام سے اپنے نام کو کریں اس تفریح پر ہمارا سفر ہو اگر مسلمان بھائی فیملی ہے ان کا اکرام کریں اور ان سے آخرت کی بات کر سکتے ہیں آخرت کا تذکرہ ان سے کریں پھر اس کے بعد اسی بات پر ہمارا سفر کہو ہم جب منزل پر پہنچے ہم بھائی بہت کمزور لوگ ہیں ہم اپنے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے بستیوں میں داخل ہوں گے جب بستی نظر آئے تو ہم دعا کریں گے اللہ ہم مبارک اللہ ہم اللہ لانا پیہا اللہ مبارک لانا پیہا اے اللہ اس بستی میں ہم آئے ہیں اس بستی میں ہمارے لیے برکت کو ڈال دے ورژنا جنا اے اللہ اس بستی میں تو ہمارے لیے حلال روزی کا انتظام کر دے وحبرنا الى اهلها وحبر صالح اهلها الينا اے اللہ اس بستی والوں کو اس بستی کے نیک لوگوں کے ہمارے اس بستی والوں کے اس بستی کے نیک لوگوں میں ہمارے دلوں ان کے دلوں میں ہماری محبتوں کو ڈال دے اور اے اللہ اس بستی والوں میں ہمارے اندر میل بٹھا دے یہ ہم بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے مسلم دعا کر کے اپنی ذاتوں کو اللہ کے حوالے کریں ہم اپنے آپ کو اللہ کے اعتماد پر بستیوں میں لے کر جائیں اور اچھے سے بنا کر جائیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسٹیشن پر اترنے کے بعد اللہ سے مدد مانگ لو سب سامان اتار لو سب سامان دیکھ لیا آس پاس کھڑے گئے اب اللہ سے مدد مانگ لو کہ اللہ بہت بڑے کام کے لیے آئے ہیں ہم بہت کمزور ہیں آپ کی مدد شامل حال کرنا ہم تین کام کرنے کے لیے اس بستی میں آئے ہیں ایک اپنے چوبیس گھنٹے ہم وقت لے کر آئے ہیں ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا اچھا وقت گزرے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے دوسرا اس بستی میں ہم آئے ہیں یہ ہمیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کی زندگی میں دین آ جائے اس کے لیے اس بستی سے جماعت بنانی ہے اس کی فکر کرنی ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں چلے گئے باقی جو لوگ بچے ہیں وہ دینی فکر میں مشغول ہو جائیں اس کے لیے ہر بستی میں مزید بار جماعت بنانی ہے ان تینوں چیزوں کی اللہ سے مدد مانگ لیں اور اللہ سے مدد مانگ کر پھر جس مسجد میں جس مرکز کی طرف جانا ہے وہاں کام روک کریں اللہ آپ کو ہمت دے بستیوں میں پیدل چلو پیدل چلو یہ وہ بازار یہ بازار یہ گلیاں یہ مارکیٹیں یہاں روزانہ اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے اللہ کے غیر کے تذکرے ہیں اور اللہ کے غیر کی آوازیں لگتی ہیں وہ کو وہ مارکیٹیں وہ دیواریں اللہ کی آواز سننے سے مدتیں گزر جاتی ہیں وہاں پہ اللہ کے بول نہیں لیتا ہے ان مارکیٹوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرو قیامت کے لیے یہ زمین دبا دے گی کتابوں میں آتا ہے آج ہی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جہاں سے گزرتا ہے اس کے ساتھ جب وہ لبیک پڑتا ہے وہاں کے پہاڑ بھی لبیک پڑتے ہیں اور وہاں کے پتھر بھی لبیک پڑتے ہیں ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں تو وہ پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے آج میرے پاس سے اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا تھا کیا تیرے پاس سے بھی میں گزرا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ہم ان بستیوں میں پیدل چلیں ہم ہم اس میں پیدل نہیں چلیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیدل میرا نبی چلا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا سائز کا لمبا سفر پیدل ہوا تھا ہم کوشش کریں کہ ہماری محنت میں ہمارے نبی کے مشابہت ہو جائے ہماری محنت ہمارے نبی کی محنت سے میل کھا جائے تاکہ اللہ ہم پر رحم کھا لے اور اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہماری محنتوں کو ذریعہ بنا کر عالمگیر ہدایت کے فیصلے کر دیں اس لیے کوشش کرنا اپنے آپ کو کسمہ پرس بنا لو اپنے آپ کو پراگندہ بنا لو اپنے آپ کو پریشان حال بناؤ وہ حاجی مطلوب ہے وہ حاجی محمود ہے جو بیت اللہ میں اس حال میں پہنچے جو پراگندہ ہو غبار آلود ہو بکھرے ہوئے بالوں والا ہو بیلا کچیلا ہو اور جس کر لبیک کی ندائیں لگاتا ہو اللہ تجو کہ جو اللہ کے نام پر پردہ نبھاتا ہو اور چیخ چیخ کر لبے کے ندائے کہتا ہو ایسے حاجی ایسے مسافر اللہ کے وہاں حج میں محدود ہے ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مسکنوں کی طرح چلائیں اے اللہ ہم قسم پرس ہے اے اللہ ہم بے بس ہے اے اللہ ہم بے یارو مدد مدد کرنے نظر ہے پھر بھی اے اللہ تو ہمارے سفر کا ساتھی بن جاتے ہیں اللہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور وہ شکلیں اختیار کرتی ہیں جن شکلوں سے اللہ کی مدد ہے مستحق مدنوں کے ہاتھ میں مستحق بنتے ہیں اس لیے پیدل چل اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پیدل چل رہے ہیں بھائی چلو گے انشاءاللہ جب مسجد میں پہنچ جاؤ تو مسجد میں مسجد میں پہنچنے کے بعد اپنے سامان کو کونے میں رکھ دو مسجد کے ادب کا احترام کرو یہ اللہ کے گھر ہے یہ اللہ کے گھر اس اللہ کے گھر کو اس اللہ کے گھر کا عظمت کرو احترام کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے گھر کی عظمت تھی اللہ کے نبی کی مسجد میں ایک ایک اس پدینہ میں عورت کا انتقال ہو گیا لوگوں نے اس کو جنازے کی تیاری کر لی حضور نے چلا نہیں دی حضور السلام نے فرمایا وہ عورت وہ عورت جو ہماری مسجد میں آتی تھی نظر نہیں آتی کہاں گئی لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا کیا مدینے میں کوئی مر جائے مجھے اس کی خبر دو اس عورت کو میں نے جنت میں دیکھا ہے جنت میں کیا بات ہو گئی کیا وہ عورت حضور کی مسجد کا خیال رکھتی ہے حضور کی مسجد میں صفائی کرتی تھی حضور فرما رہے ہیں میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے کہ حضور کی مسجد کا خیال رکھنے والی اس سے حضور نے نماز جنازہ پڑھی حضرت زمینداری سر ہجری ناؤ میں آئے اور ملک شام سے آئے اور حضور کی مسجد میں کمکمہ جلایا ایک چراغ جلا دیا حضور مغرب کی نماز میں آئے دیکھے کہ ہماری مسجد جھگمگا اٹھی کسی نے دیا جلا دیا آج تک حضور کی مسجد میں اندھیرا تھا حضور نے فرمایا کس نے کیا ہے کیا حضور کو بتا دے اطلاع دی گئی کہ تمیم داری نے کیا ہے حضور نے کہا کہ انہیں بلاؤ بلا کر فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ نے مسجد کا کما جلایا اگر میری بیٹی ہوتی تو میری بیٹی کا نکاح میں تم سے کروا دیتا ایک صحابی وہاں کھڑے تھے انہوں نے فرمایا حضور میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے حضور اس سے اس کا نکاح کروا دو حضور نے اسی وقت ان ان سے کا نکاح کروایا کہ مسجدوں کا خیال کرنا ہم مسجدوں کا خیال کریں گے اپنے جن مسجدوں میں قیام ہو اس کو گندی نہ کریں مسجد اللہ کے گھر ہے اللہ کو یہ گھر پسند ہے اس لیے مسجدوں کا خیال کریں اپنا سامان مسجد کے کونے میں رکھے اس پر چادر ڈال دیں اور فوراً دو دو رکھا تو مسجد پر اگر مصرو وقت نہیں ہے حضور کے بعد کا بات ہے قیامت سے پہلے لوگ مسجدوں کا حق ادا نہیں کریں گے پوچھا گیا کیا مسجد کا حق ہے کیا المسجد المسد حق ہے کہ تحیت المسجد مسجد میں پڑھی جائے علامت قیامت میں یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے تو دو رکھا تحیت المسد پڑھ لو اور فوراً مسجد کا اور کوشش کرو کہ جماعت مسجد کے کمروں میں نہ ٹھہرے مسجد میں ٹھہرے مسجد میں مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نمازوں کا ماحول ہوتا ہے وہاں غفلت نہیں ہوتی ہے ہم دین سیکھنے گئے ہیں کمروں میں ٹھہرتے ہیں کمروں میں غفلت ہوتی ہے کمروں میں نہ ٹھہرے اب اللہ کر کرتے لوگ کمرے بناتے ہیں ہم اپنے آپ کو آگے بنائے مسجد کے ماحول میں ٹھہرنے کی کمروں میں نہ ٹھہرے اپنی جماعتوں کو کمروں میں نہ ٹھہرائے مسجد کے ماحول میں ٹھہرائے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لی اس کے بعد فوراً مشورہ کر دو کیا آپ بہت بڑے کام کے لیے آئے ہو آپ کو یہاں نقد جماعت بنانی ہے مسجد اور جماعت بنانی ہے اپنے ساتھیوں کا اچھا وقت گزرے اس کی فکر کرتی ہیں اس کا مشورہ کر لو کوشش کرو کہ بستی والے آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں اس لیے کہ آپ کی اور بستی والوں کی ایک فکر ہو گئی وہ کام آسان ہو جائے گا اور اگر آپ کی اور بستی والوں کی فکر الگ ہو گئی وہ کام مشکل ہو جائے گا اگر بستی والے شریک ہوں تو ان کو ساتھ میں لے لو اگر بستی والے موجود نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں مشورہ کر لو جب دور میں بستی والے آئیں تو بستی والوں کو اس کام کی خبر دے دو میں نے یہ عمر طے کیے ہیں تین عمر کا مشورہ کرنا ہے یا مشورے میں پہلے یہ بات سوچو ہمارے ساتھیوں کا اچھا وقت کیسے گزرے ہیں ہمارے مدد فرماتے ہیں ہمارے ساتھیوں کا اچھا وقت اچھا گزرے اس کے لیے کیا کرو کہ ذمہ دار کوشش کرے کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت چار چیزوں میں زیادہ سے زیادہ گزرے اس کا مشورہ کرے کہ کون سی چار چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرے کہ ہمارے ساتھیوں کی اچھی تربیت ہو جائے اس کے لیے کوشش کرے کہ ان کا وقت چار چیزوں میں گزرے کہ سب سے پہلے ہر ساتھی کے اندر اللہ کی عظمت آئے اللہ کی بڑائی آئے اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے اس کے لیے ہمارے ساتھیوں کو اللہ کی بڑائی بلواؤ اللہ کی بڑائی یہ سنیں اللہ کے گیت یہ گائیں اس کے لیے سب سے زیادہ وقت ہمارے ساتھیوں کا دعوت میں گزرے دعوت کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی کبریائی کو اللہ کی بڑائی کو اللہ کی عظمت کو بولنے میں گزرے اس کا مشورہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے ساتھیوں کا اللہ کی عظمت بولنے میں گزرے ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رب کی عظمت کو بولو رب تک نبی جی اپنے رب کی عظمت کو لوگوں میں بولو کہ ہمارے اندر اللہ کی عظمت آ جائے جب عظمت آ جائے گی تو لوگوں کو اللہ کی حکمت ماننا آ جائیں گے بھائی اسکول میں پرنسپل کی عظمت لوگوں میں ہے اور ایک پیون ہوتا ہے پیون کی عظمت جانتا ہے پیون کی کیا کیٹیگری ہے اور پرنسپل کی کیا کیٹیگری ہے تو ایک پیون نے آواز دی اور ایک پرنسپل نے آواز دی دونوں کی آوازوں میں بچے کی حرکت میں فرق آ جائے گا یہ پیون نے آواز دی تو سستی کرے گا وہ پرنسپل نے آواز دی تو چستی کرے گا بھائی کیا بات ہے کہ جو پرنسپل نے آواز دی جب اللہ کی عظمت امت میں آئے گی تو اللہ کے عوامل پورا کرنا آسان ہوگا اللہ کی عظمت لانے کے لیے اللہ کی عظمت کو سننا ہے اللہ کی عظمت کو بلوانا ہے بولنا ہے اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا ایک ایک ساتھی اللہ کی عظمت کے بولنے میں وقت گزارے اللہ کی عظمت بولنے کے لیے ہمارے پاس پانچ گشت ہیں پانچ گشت کہ روزانہ ہمارے ساتھی مسجد کے ماحول سے باہر نکل کر تشکیلی محنتوں میں جائیں تشکیلی گشت کریں جب یہ تشکیلی محنت میں جائیں گے لوگوں کی نقد تشکیل کریں گے نقد تشکیل کریں گے وہ ادھر پیش کریں گے یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی سمجھا کر اللہ کی نصرت سمجھائیں گے اس میں اللہ کی بڑائی بولنے کا ان کو موقع ملے گا پھر اس کے بعد روزانہ ان کو تشکیلی گشت کے بعد روزانہ ان کو اصولی گشت میں چلاؤ تاکہ وصولی گشتوں میں اللہ کی عظمت کو بولیں یہ روزانہ خصوصی گشتوں میں جائیں خصوصی گشتوں میں جا کر اللہ کی عظمت بولیں یہ روزانہ تعلیمی گشتوں میں جائیں اور تعلیمی گشتوں میں جا کر اللہ کی عظمت کو بولیں اور روزانہ عمومی گشت کریں عمومی گشتوں میں جا کر اللہ کی عظمت کو بولیں یہ پانچوں گشتوں کے راستے سے ہمارے ساتھی اللہ کی عظمت کو بولیں گے اس لیے کوشش کرو کہ سب سے زیادہ وقت ہمارے ساتھیوں کا دعوت ملے گی Sustan a los tamales de Andalucía, سیکھنے اور سکھانے میں لگے کہ خود اپنے دین کو سیکھنا ہے اپنے دین میں دو چیزیں ہیں اور یہ ایک عمل کا شوق ان کے اندر آ جائے عمل کی فکر آ جائے عمل کی راست آ جائے اس کے لیے ان کو فضائی گئی مروزوں میں سنانا ہے نماز کی قیمت سنانی ہے قرآن کی عصمت سنانی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی عصمت سنانی ہے ماں باپ کی پابرداری کی عصمت سنانی ہے رمخانی کو سنانا ہے اور قصبہ پرسوں کے کام آنے کو سنانا ہے کہ اچھے معاملات کو اچھے معاشرت کو یہ جو فضائل امان کی کتاب ہے یہ فضائل امان کی کتاب سے دین کے پانچ شعبے ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات یہ پانچوں شعبوں کے فضائل لکھے گئے ہیں یہ سب سے پہلے ایمانیات ہے پھر عبادات ایمان نماز روزہ زکات اور حج یہ پانچوں شعبوں کا دین ہے پھر معاملات کا دین ہے کہ ابا کے ساتھ کیسے رہنا بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا پھر معاشرت کا دین ہے معاملات اور معاشرت کا کہ بھائی حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کا دین ہے پھر اس کے بعد اخلاقیات کا دین ہے ہمارے ایک ایک بچے کو یہ ساری باتیں ہمیں روزانہ سنانی ہے جس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں فضائل کے علم کو روزانہ صبح اور شام کی تعلیم کے ذریعے سے سننا ہے روزانہ ہماری جماعت اہتمام کے ساتھ صبح دو ڈھائی گھنٹے تعلیم کریں اور شام کو روزانہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہماری تعلیم کا عمل ہو کہ اس کے ذریعے سے فضائل کی رحمت اور شوق ان کے اندر آئے گا اور دوسرا جو علم ہے وہ مسائل کا ہے تو مسائل کا علم ہر آدمی کے ذمے ہے اپنے سے متعلق دین کو سیکھیں اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہیں ان سے پاکی ناپاکی موٹی موٹی چیزیں سیکھیں اگر جماعت میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے بستی میں کوئی مولوی صاحب ہے تو بستی میں ہم امام صاحب سے کہیں امام صاحب ہمیں فرائض سکھا دیں ہمیں واجبات سکھا دیں ہمیں سنن سکھا دیں ہمیں مستحبات سکھا دیں تو ہمیں اپنی ضرورت کا دین سیکھتے ہوئے آنا ہے اس کے لیے دوسرا وقت سیکھنے سکھانے میں لگانا ہے تیسرا وقت ذکر و عبادت میں لگانا ہے کہ ہم نے اچھی نماز کس کو کہتے ہیں وہ تعلیم میں سنا اچھا قرآن پڑھنے کس کو کہتے ہیں وہ سنا اب جو وقت بچا اس وقت میں اچھی نماز کو بنانا سیکھو اچھا قرآن پڑھنا سیکھو اچھا اللہ کا نام لینا سیکھے اچھا اللہ کا ذکر کرنا سیکھنا تھے اپنے گھر میں بالٹی ٹوٹ جائے اپنے بالٹی کو خود پیتے تھے گھر میں آٹا گونجتے تھے ہمارے اپنے کام خود کرتے تھے ہر ساتھی اپنا کام خود کرنا سیکھے جس کا کسی پر بہت بنے دوسرا اپنے ساتھیوں کی خدمت کرے ہمارے ساتھیوں میں کوئی معذور ہے کوئی کمزور ہے ہم ان کا تعاون کر دیں ہم ان کا کام آ جائیں جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کے وہاں محبوب بنتا ہے اللہ ہو پیاؤں لاب سے نہ تو آؤں گا اللہ اس بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے ہمارا خدمت کا مزاج کرے خدمت سے خدا ملتا ہے خدمت کرنا سیکھتی ہے تیسرا اپنے امیر کی خدمت کرتی ہے بھائی امیر کی کیا خدمت کرو گے اس کے سر میں تیل ڈالو گے اس کا جسم دباؤ گے نہ خدمت نہ سر میں تیل ڈالنا ہے نہ جسم کسی سے دبانا ہے نہ کسی کا دبانا ہے نہ کسی سے دبوانا ہے یہ خدمت نہیں کرنی ہے اگر جی، جی، خراب ہو جائے گا جی، اگر تم نے خدمت کی تو تم خراب ہو جاؤ گے اللہ کے راستے میں ایسا ماحول نہیں بنانا کس میں دے ڈالا اور جسم کی کسی سے سے اچھے کروانی ہے ہمیں خدمت یہ کرنی ہے کہ جو فکر امیر لے کر آئے ہیں ان فکروں میں ہم امیر کا تعاون کریں کس مسجد سے اندر جماعت کیسے بنے یا مسجد بار جماعت کیسے بنے ہمارے ساتھیوں کا اچھا کیسے گزرے اس کے فکر میں ہمیں امیر کا ساتھ دینا ہے اور چوتھا بستی والوں کی خدمت کرنی ہے بستی میں قیام ایسے کرو کہ ہماری وجہ سے بستی والوں کو بوجھ نہ پڑے ہم ان کی مسجدوں کو گندا نہ کریں ہم ان کے پیشاب کی نالیوں کو گندا نہ کریں ہم ان کے اردو کی نالیوں کو گندہ نہ کریں ہماری وجہ سے بستی میں نقصان ہوگا بستی والوں کو ہم سے کرارت ہو جائے گی تو ہم بستی والوں کی خدمت کریں کہ جتنی اچھی ہم نے مسجد چھوڑی مسجد چھوڑنے سے پہلے مسجد کو اس سے اچھی صفائی کر ڈالے اس لیے بستی والوں کی خدمت کریں ان چار چیزوں میں ہمارے ساتھیوں کا وقت لگے بھائی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ان چار کاموں میں ہمیں وقت لگانا ہے اگر چار گھنٹے دعوت میں چار گھنٹے سیکھنے سکھانے میں چار گھنٹے لکھو عبادت میں اور چار گھنٹے خدمت میں لگا دیے سولہ گھنٹے ہو جائیں گے رات میں چھ گھنٹے آرام کر لو اور دو گھنٹے دن میں آرام کر لو چوبیس گھنٹے تمہارے پیک ہو جائیں گے کام میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا بیکار مت رہنا کتابوں میں لکھا کہ بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے جب کوئی کام نہ ہو پڑھ کے سو جانا ٹولے لگا کر باتیں میں کرنا سو جانا باتیں میں کرنا لیکن اگر کام کرو گے تو تمہارے پاس اتنا کام ہے کہ سر بجانے کی فرصت نہیں ملے گی اس لیے کوشش کرنا روزانہ تمہیں پانچ منٹ کرنے ہیں روزانہ روزانہ تشکیلی محنت میں جانا ہے اگر ڈھنگ سے یہ دعوت کی محنت میں لگو گے نا چار گھنٹے دعوت میں کم پڑیں گے روزانہ سیکھنا سکھانا ہے صبح کے ڈھائی گھنٹے کی تعلیم دوپہر کے ڈیڑھ گھنٹے کی تعلیم صبح کی تعلیم میں قرآن سیکھنا ہے اپنی ضرورت کے سو سیکھنی ہے اور چھٹی سال کا مذاکرہ سیکھنا ہے دوپہر کی تعلیم میں ایک سوا گھنٹہ تعلیم کی پندرہ منٹ میں آداب کا سنتوں کا مذاکرہ کرنا ہے تو چار گھنٹے کی تعلیم بھی تمہیں کم پڑے گی پھر پھر ذکر و عبادت پانچ وقت کی پرنگز دوسروں کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے صبح چار کی تفصیلات سیکھنی ہے قرآن کی تلاوت ہے ہم آپ ان چارجی تو چار گھنٹے اس میں کم پڑیں گے اس میں چار گھنٹے کم پڑیں گے اس لیے کوشش کرو کہ اس میں ہمارا وقت جائے دوسرا ہمارے ساتھی اچھے سے اچھے بنے اس کے لیے اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ کرنے کی چیزیں ہوئی چار چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں کرنا بالکل ہر چیز ہر چیز نہیں کرنا اگر وہ کی تو ہمارا نکلنا خراب ہو جائے گا وہ چار چیزیں جیسے زمزم کے پانی میں پیشاب گر گیا زمزم کا پانی شیبا والا پانی اس میں پیشاب ڈال دیا ناپاک ہو گیا نہ کرنے کی چیزیں اللہ کے راستے میں ہوگی وہ نکلنا گندا ہو جائے گا تو وہ چار چیزوں کی ترتیب دو جس سے ہمارے ساتھی بچ جائیں وہ کیا چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر زبان کا سوال نہیں کرنا ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے اللہ کے غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے اللہ کے غیر کو دیکھیں گے بھی نہیں کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کے غیر کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے اللہ اس کے اوپر فقیری کے دروازے کو کھول دیتا ہے ہم اپنے اوپر فقیری کے دروازے کو نہ کھلوا رہے ہیں نہ زبان کا سوال کریں گے نہ دل کا سوال کریں گے بھائی دل کا سوال کیسے ہوتا ہے بھائی فلاں صاحب سے ملاقات کرنی تھی وہ چائے کی لاری پر کھڑا ہے تو جب وہ چائے کی لاری پر ملاقات میں جاتے ہیں تو اس ملاقات بھی ہو جائے گی وہ اکرام میں چائے بھی پلائے گا چائے بھی مل جائے گی یہ دل کا سوال ہے ہم دل کا سوال بھی نہیں کریں گے زبان کا سوال بھی نہیں کریں گے اور تیسری چیز ہم فضول خرچی نہیں کریں گے بھائی فضول خرچی کیا چیز ہے جو کام دس پیسے سے ہوتا ہے وہ پندرہ پیسے نہیں لگائیں گے جو کام چار آنے سے ہوتا ہے وہاں تیس پیسے نہیں لگائیں گے چار آنے کی چیز چارانے میں کر دیں اس کے لیے جماعت میں فضول خرچی نہ ہو کھانوں میں فضول خرچی نہ ہو چائے میں فضول خرچی نہ ہو جماعت میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے کچھ اچھی تمول لوگ ہوں گے کچھ غریب لوگ ہوں گے ہم یہ ترتیب ایسی دیں کہ نیچے والوں کو تھوڑا اوپر لے آئے اوپر والوں کو تھوڑا نیچے لے آئیں درمیانی کھانے کا نظام بنائیں تاکہ ہمارے کھانوں میں فضول نہ ہو اور چوتھی چیز ہم اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز ان کی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے بھائی ہم آپس میں ساتھی ہیں کسی کا تولیا لے کر چلے گئے کسی کا صابن لے کر چلے گئے کسی کا کچھ لے کر چلے گئے یہ چیزیں دل کو پھاڑ دیتی ہے تو کسی ساتھی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے ان چاروں چیزوں کو اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں کرنا اور اللہ کے راستے میں نکل کر چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگانا ہے ہمیں کرنے کے اتنے زیادہ کام ہیں تو ہم کم سے کم کرنے کی چیزوں میں کم سے کم لگائیں وہ کیا چیزیں ہیں کام اللہ کے راستے میں نکل کر آپس کی باتوں میں کم سے کم وقت لگائیں ہمیں کرنے کے بہت سارے کام ہیں آپس کی باتوں میں لگ جائیں گے کرنے کے کام رہ جائیں گے تو آپس کی باتوں میں کم سے کم وقت لگائیں کھانے اور پینے میں کم سے کم وقت لگائیں ہماری ایک چائے پانچ منٹ جاتی ہے تو اس کو چھ منٹ نہ دیں کھانا دس منٹ میں پورا ہو جائے اس کو گیارہ منٹ نہ دیں ہمارے بہت سارے کام ہیں ہمیں وہاں نقل جمع کرانی ہے وہاں سے مزیدار جمع کرنا بنانی ہے وہاں ہمیں خصوصی گشتوں میں جانا ہے وہاں ہمیں ملاقاتیں کرنی ہیں اگر ہم نے اس پر ہم چوکن میں نہ رہے ایک چائے میں ہمارے آدھا گھنٹہ چلا جائے گا ایک کھانے میں ہمارے ایک ایک گھنٹہ چلا جائے گا اس لیے کوشش کریں کہ کھانے پینوں میں ہمارے آپس کی باتوں میں ہمارا کم سے کم وقت لگے حاجت کو پوری کرنے میں استنجا خانے میں گئے اب وہاں استنجا خانے میں باتیں کر رہے ہیں بیڑی پی رہے ہیں دوست میں گئے کھڑے کھڑے باتوں میں لگے کیا ضرورت پوری ہوئی فوراً باہر آ جاؤ اور کام میں لگ جاؤ تو اپنی ضرورت کی حاجت ہے اپنی حاجت پوری کرنے میں کم سے کم وقت لگائیں مسجد سے باہر کسی تقاضے پر جانا پڑے فوراً کام پورا کیا واپس آ جاؤ وہاں ہم لائے جانے مشغول نہ ہو ان چاروں چیزوں میں کم سے کم وقت لگانا ہے اور اللہ کے راستے میں جا کر چار چیزوں کو بالکل نہیں بولنا ہے اس سے زبان پر تالا لگا دینا ہے وہ کیا چار چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے پر جا کر نہیں بولنی اللہ کے راستے میں جا کر ہمیں ہمیں سیاست کو نہیں بولنا ہے پالیٹکس کو نہیں بولنا ہے کون کیا کر رہا ہے کون سی پارٹی ہے کیا کر رہی ہے ہمیں وہ نہیں بولنا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ہمیں جو کرنا ہے وہ بولیں گے جو کروانا ہے وہ بولیں گے ہم سیاست کو نہیں بولیں گے ہم زمین کے نیچے کی باتیں کریں گے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کریں گے ہم ان چیزوں کے تبصرے نہیں کریں گے سیاست کو ہم نہیں بولیں گے اور ہم کیا نہیں بولیں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر امت کے حالات کو نہیں بولیں گے حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے لوگوں میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے آج کیا کرنا شروع کر دیا وہ پوری سماج جانتی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ جو نہیں جانتے وہ بولنا ہے بھائی کیا کرنا ہے وہ نہیں بولنا اللہ والا بننا ہے یہ بولنا ہے اور جو کرنا ہے اس کو اتنا بولو کہ وہ چیزیں معاشرے میں زندہ ہو جائے اس لیے حالات حاضرہ لوگوں میں جو بیماریاں ہیں وہ نہیں بولنا ہے ہمارا متکلم اس کا خیال کرے ہمارے والے نے مستورات میں بات ہوئی تو عورتوں نے آ کر کہا آج مستورات میں بیان ہوا تو ہمارے وہاں کہا بھائی روزانہ بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیا روزانہ متکلم آ کر یہ کہتا تھا کہ عورتیں ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے تو ہم کو ان سے زیادہ پتا ہے کہ عورتیں کیا کرتی مرد بھی آ کر وہی سناتے ہیں آج کے متکلم نے یہ سنایا کہ تم کیا کیا کر سکتی ہو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کیا کر سکتی ہیں آج کے مد نے سمجھایا کہ تم تو یہ بھی کر سکتی ہو یہ بھی کر سکتے ہو تو ہمیں جو باتیں کروانی ہے اس کا بولنا ہے اس لیے سیاست کو نہیں بولنا حالانکہ حضرت کو ہمارے بیانوں میں نہیں بولنا نہ انفرادی میں بولنا نہ اجتماعی میں بولنا اور تیسری چیز کہ ہم اختلافیات کو نہیں بولیں گے فلاں مسلک کا آدمی فلاں مسلک کا آدمی ہم مسلک کو نہیں بولیں گے ہم ہم اپنی بولنے کی بات آتے ہیں چھ نمبر اس کو بولیں گے چھ نمبر بولیں گے پانچ کام بولیں گے دین کی ضروریات بولیں گے اختلافیات کو نہیں بولیں گے اور چوتھی چیز ہم مسئلے مسائل کو نہیں بولیں گے ہم مفتی نہیں ہیں ہم دین کا دین کے مسائل علماء کے لیے ہے وہ علما بتائیں گے اگر ہم سے کوئی پوچھنے آئے ہم کہیں گے اپنے بستی کے بستی سے پوچھ لو اپنے بستی کے علما سے پوچھ لو ہم ہم مسئلے مسائل اللہ کے راستے میں نہیں بتائیں گے ان چاروں چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے ان چار چیزوں میں وقت لگے گا ان چار چیزوں میں بالکل وقت نہیں لگے گا اور چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگے گا اور ان چار چیزوں کو ہم نہیں بولیں گے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر بستی میں نقد جماعت بنانے کی ہماری محنت ہوگی جو میں نے شروع میں ذکر کیا ہمارا ہر ساتھی اللہ کے راستے میں نکل کر باہر نکل نکل کر مستقل جماعت بنانے کی محنت کریں اس میں اپنے ساتھیوں کو ہمیں مشغول کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بستی میں مسجد وار جماعت بنے اس کی ہماری محنت ہمیں کرنی ہے کہ جو وقت لگائے ہوئے وہاں ساتھی ہے ان سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسجد پہ لا کر ان کو اپنی ذات سے اپنے ساتھ عمل میں مشغول کرتے ہوئے گھر گھر کی ملاقاتوں میں گھر گھر کی ملاقاتیں وہاں شروع ہو جائے اور وہاں کے مقامی عمل شروع ہو جائے اس میں اپنی جماعت کو مشغول کرنا ہے اور پھر اچھا وقت لے کر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے ہے دن بھر یہ محنت کرتی ہے اور رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آہور داری کرتی ہے اور مہیلا صاحب کا وہ فرماتے تھے اگر ایک من ہم نے مخلوق پر محنت کی ہے تو رات کی محنت ہماری دس من ہو دس اللہ پر محنت ہو کیا دن بھر اللہ اللہ کے بندوں پر محنت کی اللہ ان کے دلوں کو پلٹا کھلا دے اور اللہ ان بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے اس کے لیے اچھا وقت لے کر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا ہو تو ان ہمارے خروج سے ہمیں بھی نفع ہوگا اور جن علاقوں میں ہم جائیں گے اللہ پاک ہمیں ذریعہ بہانہ بنا کر ان علاقوں میں دین کو اور دین سے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے گا اس لیے سب نیت کرو کہ چلے اس سے فکر کریں میں سب نیتیں کرتے ہوں اللہ نے توفیق دے قبول www.attableague.com the reviver of